حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا سے عرفات گئے کوئی لبیک کہتا تھا اور کوئی تکبیریں سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار ایک